حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے کئی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ میرا کام ایک قیرات صبح سے دوپہر تک کون کرے گا اس پر یہودیوں نے صبح سے دوپہر تک کا کام کیا پھر اس نے کہا کہ آدھے دن سے عصر تک ایک قیر پر میرا کام کون کرے گا چنانچہ یہ کام پھر نصارہ نے کیا پھر اس شخص نے کہا کہ عصر کے وقت سے سورج ڈوبنے تک میرا کام دو قرات پر کون کرے گا اور تم امت محمدیہ ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ درجہ حاصل ہوا اس پر یہود و نصارہ نے برا مانا اور وہ کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کم ملے پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارا حق تمہیں پورا نہیں ملا سب نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا اس شخص نے کہا کہ پھر یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں زیادہ دوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اڑسٹھ